حضرت عمر بن شعیب کے پردادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو کانی یعنی بے نور آنکھ اپنی جگہ قائم ہو اگر پھوڑ دی جائے تو آنکھ کی ایک تہائی دیت دی جائے گی اور بے جان ہاتھ اگر کاٹ دیا جائے تو ہاتھ کی تہائی دیت دے دی جائے گی اور وہ دانت جو سیاہ ہو چکا ہو اکھاڑ دیا جائے تو دانت کی تہائی دیت ہوگی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چوالیس